ام حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وطر پڑھتے تھے پھر دو رکاتے پڑھتے ان میں قرات بیٹھ کر کرتے جب رکو کرنا ہوتا تو کھڑے ہو کر رکو کرتے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھیانوے